زندگی کی ایک حقیقت قرآن میں ان الفاظ میں بتائی گئی ہے ان مال اوسر یسرا یعنی عسر کے ساتھ یسر ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے اس کو اگر آپ ایک لفظ بدل دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم کے ساتھ اپرچونیٹی ہے زندگی کبھی یکساں نہیں ہوتی ہمیشہ اس میں پرابلم بھی ہوتے ہیں مواقع بھی ہوتے ہیں تو بہترین فارمولہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی پرابلم پیش آئے آپ کو تو ہرگز مایوس نہ ہو بلکہ آپ سوچیں کہ پرابلم کے ساتھ ساتھ جو اپرچونیٹی ہے وہ کیا ہے کیونکہ اپرچونیٹی ہمیشہ رہے گی پرابلم اکیلا نہیں آتا جس طرح پھول اکیلا نہیں آتا پھول کے ساتھ خوشبو بھی آتی ہے پھول ہے تو خوشبو ہے اسی طرح پرابلم ہے تو ساتھ ساتھ اپرچونیٹی بھی ہے آدمی کے اندر یہ سوچ ہو کبھی وہ مایوس نہ ہو شکایت نہ کرے بلکہ ہمیشہ اس کے اندر پازیٹو تھنکنگ بنی رہے ہمیشہ وہ مواقع ڈھونٹے اور مواقع کو استعمال کرے تو بیسٹ فارمولہ زندگی کا یہ ہے کہ پرابلم کو اگنور کرو اور اپرچونیٹی کو اویل کرو لیکن اس کے لیے آپ کو دریافت کرنا پڑے گا آپ اپنے آپ بولے گا نہیں کوئی چیز اپرچونیٹی ہوگی لیکن بولے گا نہیں آپ کو دریافت کرنا پڑے گا تو اگر آپ نگیٹو نہ ہو شکایت میں نہ پڑے تو آپ کا ذہن بہت آسانی سے دریافت کر لیتا ہے دریافت کرنے میں رکاوٹ اس کے لیے ہوتی ہے جو پرابلم آئے تو مایوس ہو جائے وہ ٹینشن میں پڑ جائے تو سب سے بڑا فارمولہ یہ زندگی کا یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے پازیٹو مائنڈ کو نگیٹو مائنڈ نہ ہونے دیں زندگی میں ہمیشہ پازیٹو تھنکنگ کو باقی رکھیں اس کے بعد آپ کے معاملات سب ہمیشہ درست رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جو جڑ کی بات ہے وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ پازیٹیو تھنکنگ ساری اچھائیوں کی جڑ ہے اور نگیٹو تھنکنگ سے ساری برابیاں آتی ہیں اسی لیے خالق نے دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ پرابلم کبھی اکیلا نہ ہو جب بھی پرابلم آئے تو ساتھ ساتھ کوئی اپرچونیٹی آئے یہ لا آف نیچر ہے لا آف نیچر ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا زندگی میں یاد رکھیے کہ پرابلم ہے تو صرف پرابلم ہی پرابلم ہے اپرچونیٹی نہیں ہے یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے یہ اللہ کے کرشن پران کے خلاف ہے تو یہ چیز اگر ذہن میں آپ کے رہے تو آپ ہمیشہ معدل رہیں گے اپنا ہمیشہ پازیٹو رہیں گے ہمیشہ آپ مویشی سے بچے رہیں گے ہمیشہ آپ کے تعبری انداز میں سوچے گا آپ کے اندر ہیلدی اسپرٹ ہمیشہ باقی رہے گی تو زندگی میں کامیابی کا یہ سب سے بڑا فارمولہ ہے یہی ایک فارمولہ اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو سارے معاملات کو درست ہو جائے اور سب سے بڑی چیز جو ہے آپ ٹینشن سے بچ جائیں اسٹریس سے بچ جائیں اور آپ کی صحت بھی درست رہے اور آپ کی ذہنی حالت بھی درست رہے